اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غل نبی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غل نبی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے امن و امار کا جھنڈا لہرائے گا ہر جانب ایک اجنبی بھی ہوگا اپنا عزیز صاحب امن و اما کا جنڈا لہرائے گا ہر جانب ایک اجنبی بھی ہوگا اپنا عزیز صاحب بادل تمانیت کا ہر سمت چھا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غوری کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے بنیاد بے علا میں لو پر الحاد فتنہ کھانے لگا پچھاڑے بنیاد بے علا میں لو پڑ گئی دراڑے و شرک و فتنہ کھانے لگا پچھاڑے جو رو جبر کا لہجا اب کب کپا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے خالد جانشی اب میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے سوئے حرم دریچے یادوں کے کھل رہے ہیں اب لا الہ کے نگ میں کانوں میں گھل رہے ہیں ہوئے حرم دریچے یادوں کے کھل رہے ہیں اب لا کے نغمے کانوں میں بھول رہے ہیں حیالن جہاد اب حیالن جہاد اب کوئی سنا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غل نبی کا بیٹا میدان میں آ کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے تیبا کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب ٹوٹ کر رہے گا مایوسیوں کا گھیرا حرمین کے افق سے ابھرے گا اب سویرا اب ٹوٹ کر رہے گا مایوسیوں کا گھیرا حرمین کے افق سے ابھرے گا اب سویرا موسم اداسیوں کا موسم اداسیوں کا اب مٹتا جا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب گوری کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے مل جائے گا یقیناً تدبیر کو کرینہ ساحل پہ آ لگے گا تقدیر کا سفینہ مل جائے گا یقیناً تدبیر کو کرینہ ساحل پہ آ لگے گا تقدیر کا سفینہ نیکی کا والا اب نیکی کا والا اب جلوہ دکھا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے خالد کا جانشی اب میدان میں آ رہا ہے لشکر کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے تہبا کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے ہاتھوں میں تام کر اب قرآن کا صحیفہ جانو جگر کے حو سے کا وظیفہ ہاتھوں میں تھام کر اب قرآن کا صحیفہ جانا جگر کے خون سے آلان کا وظیفہ اب وقت کی جبی پر اب وقت کی جبی پر کوئی لکھا رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب نبی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے بارش سعادتوں کی ہوگی ضرور اب کے سوکھی سی ٹہنیوں پر آئے گبور اب کے بارش ساد تو کی ہوگی ضرور اب کے سوکھی سی ٹہنیوں پر آئے گبور اب کے بنجر زمین پہ سبزے بنجر زمین پہ سبزے کا رنگ آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غوری کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے منہ زور سی جپائے اب کریں گی یورش ایمان کی ازا سے نابود ہوگی شورش مزور سی جفائے اب نہ کریں گی یورش ایمان کی ازا سے نابود ہوگی شورش گم کر درا مسلمان گم کر درا مسلمان مرکز پہ آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا رہا ہے اب غل نبی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے مندر میں دیکھنا اب ہے بت سے بت گریں گے مت جان اسلحے پر بیٹے بھی لڑیں گے مندر میں دیکھنا اب ہے بت سے بت گریں گے مت جانا سلحے پر بے تیگ بھی لڑیں گے مندر میں دیکھنا اب حیبت سے بت گریں گے مت جانا سلحے پر بے تیگ بھی زمین سب سے کا رنگ آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غوری کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے لشکر کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے امن و اما کا جنڈا لہرائے گا ہر جانب ایک اجنبی بھی ہوگا اپنا عزیز صاحب امن و اما کا جنڈا لہرائے گا ہر جانب ایک اجنبی بھی ہوگا اپنا عزیز صاحب بادل تمانیت کا ہر سنت چار اس نام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے اب غل نبی کا بیٹا میدان میں آ رہا ہے اسلام کا مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے لشکر کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے تیبا کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے لشکر کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا ہے لشکر کا ہر مجاہد تلوار اٹھا رہا